حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو ان الفاظ کی تلقین کرو لا الہ اللہ رب العرش العظیم الحمد اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زندوں کے لیے یہ ذکر کیسا ہے فرمایا زیادہ اچھا زیادہ عمدہ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1446